راجو والے آقا میں راجیو والے آقا من میں بساؤں تو سے پریت لگاؤں پریت لگاؤں اے میرے لب کے دلارے میں تو باری باری جاؤں میں تو باری باری جاؤں صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ صلی اللہ آمن بی کے گھر کا اجالا دائی حلیمہ کی وہ گودی کا پالا حوروں نے جنت سے آ کر کھلا تم کو جھولا جھولایا تم کو جھولا جھولایا تم کو جھولا جھولایا جھولے جھولے جھولے جھولے پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے جھولے جھولے پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے دائی حلیمہ جھولا جھولائے دائی حلیمہ جھولا جھولائے پیارے محمد جھولے پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے جھولے جھولے پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے ان کا جھولا رحمت والا وہ جھولا وہ جھولا جس میں اللہ کا نبی جھولے شاعر کہتا ہے کہ ان کا جھولا رحمت والا فرش پہ بالا عرش سے آلہ کہتا ہے ساکی کو جھولے جھولے جھولے پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے جھولے جھولے پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے جھولے جھولے پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے تم کو جھولا جھولایا جبری لمی نے تم کو جھولا جھولایا قربان جاؤں اے کے دلارے میں تو محمد صلی اللہ اللہ میں وعدہ کر چکا تھا ایک کلام کے لیے بالکل وہی پڑھوں گا بالکل پیش کروں گا ان شاء اللہ پنجابی نعت ایک پنجابی نعت کے تین شیر تین شیر میں وعدہ کر چکا ہوں میں وعدہ کر چکا ہوں اور صاحب نے صاحب نے بڑا واسطہ دیا بہت بڑا واسطہ مجھے دیا مجبورن مجبورن میں نے ان سے وعدہ کر لیا تو میں پڑھا ہوں تین شیر آپ سمجھ کر لیجیے شاعر نے کہا پنجابی شاعر نے کہتا ہے کہ